جی امید ہے آپ تمام احباب خواتین و حضرات سب خیریت سے ہوں گے عقیت سے ہوں گے اور دین متین کی خدمت میں تعلیم میں تدریس میں مصروف اور کوشاں ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک اپنی رضا اور اخلاص کے ساتھ ان کاموں میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ کو پسند ہیں <clears throat> جی الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں عافیت سے ہوں سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارک باد ہو پچھلے تعلیمی سال سے فراغت پا کر اگلے تعلیمی سال میں داخل ہونے کی میں سال کی جو کی جو ابتدائی تقریب تھی اس میں تو شامل نہیں ہو سکا مصروفیت کے باعث لیکن اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ ماشاء اللہ سبھی طلبہ و طالبات جو ہے وہ اگلے درجات میں تشریف لا چکے ہیں اللہ تعالی تمام اساتذہ کرام کی محنتوں کو اور آپ حضرات کی بھی جو محنت ہے اور فکر اور کاوش ہے اس کو قبول و منظور فرمائے سال کی ابتدا میں جو اہم اور ضروری نکات اور گفتگو ہوتی ہے وہ تو آپ نے تمام اہل علم حضرات سے سنی لی ہوں گی تو اس ارادے کی اتنی ضرورت تو نہیں ہے لیکن باہر کیف باتیں میں کتاب کی ابتدا سے قبل عرض کرنا چاہتا ہوں انہی باتوں کا ایک تکرار سمجھ لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کی ایک خالص توفیق ہے کہ جس نے ہمیں دینی علوم کے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے اس میں ہمارا اپنا قطعن کوئی کمال نہیں ہے یہ اللہ کا ایک ایسا چناؤ ہے کہ جو آج تک میری بھی اور کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ اس چناؤ کی وجہ کیا ہے نہ تو آ, یعنی کسی بھی حیثیت سے دیکھا جائے تو ہم باقی لوگوں سے کوئی فوقیت نہیں رکھتے کوئی امتیاز نہیں رکھتے لیکن بس یہ اللہ ہی کا کوئی اپنا چناؤ ہے کہ اللہ تعالی نے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں انسانوں میں سے بہت تھوڑے لوگوں کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائی کہ وہ اللہ کے کلام کو اور حضور علیہ کی کے محفوظات کو سمجھنے کی پڑھنے کی اور اس میں کچھ نہ کچھ درک حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں اس کی توفیق یہ خالص اللہ ہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کرنے کو سے عظیم کام جو ہے یہ بتلایا گیا میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں حضرت مفتی زین اللہ عابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلاۃ والسلام کو کی دولت نصیب فرمائی اور آپ کی بحثت ہوئی ہے اس وقت مدینے کے گرد و نواح میں جو روم اور فارس کی حکومتیں تھیں وہاں بڑی بڑی ترقیات ہو رہی تھی چیزیں بن رہی تھیں اس وقت کی جو بھی مادی ترقی تھی لیکن فرمایا کہ مدینے میں انسان بن رہا تھا تو گویا کہ نبیوں کی محنت انسانوں پر انسانوں کے دلوں پر ہوا کرتی ہے اور اسی تسلسل سے نبیوں کے بعد آنے والی جو جو لوگ ہیں صحابہ اور پھر تابعین تبا تابعین سلف اولیاء ان کو بھی اسی منہج پر وہی محنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے چیزوں پر محنت کرنے والے لوگ ہمیشہ سے دنیا میں رہے ہیں رہیں گے لیکن انسانوں پر محنت کرنے والے لوگ اور اللہ کے کلام کو اور اس کے نبی کی کے ملفوظات کو سمجھ کر ان کو نقل کرنے والے لوگ یہ بہت تھوڑے اور شاز و نازر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی ایک خالص توفیق ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے لیکن ساتھ ہی میں ایک اور چیز عرض کرتا چلوں کہ یہ منصب یا یہ عہدہ یا یہ اللہ کی طرف سے جو ایک عنایت ہے یا تخصیص ہے یہ جتنی جتنی یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے اتنا ہی یہ ایک ایک بہت بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس ذمہ داری سے <clears throat> صحیح طریقے سے عہدہ برا ہونے کی توفیق بھی نصیب فرما دے جتنی بڑی یہ ایک عزت کی چیز ہے اتنی ہی بڑی اللہ کی طرف سے ذمہ داری بھی ہے حتیٰ کہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے اور اور جو ہے وہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے کہ سب سے پہلے جہنم کی گھاٹیوں میں اور کے اندر بھی وہ علماء ہوں گے جو جو, جو وہ ہوں گے جو جو کہتے تھے اور اس پر عمل نہیں کرتے تھے تو اس لیے اس ذمہ داری کی اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو پھر اس کی اس کی قدردانی کی کوشش کیجیے اور علم تھوڑا ہونا یہ کوئی عائد کی چیز نہیں ہے لیکن اس علم پر عمل نہ ہونا یہ نقصان کی چیز ہے اور عجیب میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک, ایک سنت ہے کہ جب تھوڑے عمل پر تھوڑے علم پر عمل ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑا علم پھر تھوڑا نہیں رہتا پھر اللہ اس سے اگلے کے علم کی توفیق دے دیتے ہیں پھر جب اس پر بھی عمل ہو جاتا ہے پھر اس سے اگلے سٹیپ پر اگلے درجے پر اور علم کی توفیق مل جاتی ہے تو اس لیے <clears throat> اس چیز میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ دو چار پانچ آٹھ سالوں میں سارا علم سمیٹ لے جلدی اس چیز میں کرنی چاہیے کہ جو علم آیا اس پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے سورہ بقرہ کسی نے کہا میں نے فلاں سورت کئی کئی مہینوں میں پڑھی وہ تو عربی دان تھے کیسے اتنے مہینوں میں پڑھی وہ اس کو پوری طرح سے اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئے پھر آگے آگے بڑھے تو اس لیے جو میری گزارش آپ حضرات سے تھی جو میں نے کرنی تھی وہ یہ کہ <clears throat> ان علوم کے اوپر درک حاصل کرنا ان میں محنت کرنا وقت لگانا بہت بہت عمدہ بات ہے ضروری ہے اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ ان پر عمل ہوتا رہے اور ان پر عمل کرنے کا آسان نسخہ کیا ہے اس وقت کے زمانے میں دو چیزوں پر عمل کر لے آدمی دو چیزوں کی عادت بنا لے ایک یہ کہ جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو ادا کرنے میں پوری پوری طاقت کر دے یعنی اس میں کمی نہ آنے پائے اور دوسری چیز جو نہ کرنے والی ہے وہ یہ کہ جو حرام اللہ نے قطعی حرام کہہ دیے ہیں اور جس کو ہم فتح کی زبان میں مکروح تحریمی کہہ دیتے ہیں وہ ان سے مکمل طور پر اجتناب ہو جائے بس ان دو چیزوں کو معمول بنا لے آدمی باقی جو زوائد ہیں جو نوافل ہیں جو اچھی چیزیں ہیں جو باقی ہیں اور ایسے ہی چھوڑنے والے کاموں میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو شبہات ہیں کم از کم ان پر اگر آدمی پختہ ہو جائے تو اگلے کی بھی انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے رہیں گے لیکن اگر انہی میں ہی کمزوری ہوئی تو پھر علم کا یاد رکھیے نور نہیں ملے گا جو حرام چیزیں ہیں جس میں خصوصی طور پر جو معاشرتی مسائل ہیں ہے اور اور جھوٹ ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے حتی الامکان جتنا ہو سکے کوشش کر کے بچنے کی اللہ سے توفیق مانگے اور اس پر کوشش بھی کرنی چاہیے اور میں ہمیشہ ایک چیز عرض کیا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق نصیب فرما دے محنت جو ہے وہ وہ کامیاب ہوتی ہے جو ٹارگیٹڈ ہو جو منزل مقصود کو سامنے رکھ کر محنت ہو اگر ایک آدمی نے سو میل کے فاصلے پر جانا ہے اور ہر پچیس میل کے بعد اس کو سائن بورڈ مل جاتا ہے کہ آپ کے اب پچیس میل ہو گئے یا فلاں شہر آ گیا پھر اس کے اگلے پچیس میل ہو جاتے ہیں پچاس میل اس کے ہو گئے تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ میں جس منزل کی طرف گامزن تھا میں نے اس کا ایک چوتھائی کر لیا میں نے اس کا آدھا کر لیا چاہے ایک میل ہی کیا ہو کم از کم اس سمت میں اس کی اس کی گاڑی چل رہی ہے اور وہ اس سمت کو چل رہا ہے لیکن ہمارا المیا یہ ہے کہ ہمارے سامنے نہ منزل مقصود ہے نہ ہمیں پتا ہے اور نہ ہی اس کے مائل سٹونز کا ہم نے کوئی تعین کیا ہے کہ اب ہم نے کتنا کر لیا اور باقی کتنا کام رہتا ہے تو ضروری ہے کہ ہمارے سامنے منزل کا تعین ہو اور آ آ لکھ کر لکھ کر یا ایک تعین کر کے سامنے اپنی اپنی اپنی چیزوں کو اپنے کاموں کو اپنی ترجیحات کو ان کی ورک شیٹ بنا کر ان کو لکھ کر اپنے سامنے رکھا جائے تاکہ پتا چلے کہ آج سے اگر دس سال پہلے بھی یہی عادت تھی اور اب بھی اسی پر ہی ہے تو اس کا مطلب ہے تبدیلی نہیں آئی ہے اس کا مطلب ہے ہم نے کوئی بہت بڑا آگے مائل سٹون کراس نہیں کیا ہے تو یہ اس وقت ممکن ہوگا جب روزانہ اس اس ورک شیٹ کو دیکھ کر یہ یہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ ہوگا کہ اگر پہلے جو ہے وہ غیبت میں یا جھوٹ میں یا کسی بھی اس طرح کی معاشرتی برائی میں جس کو ہم برائی نہیں سمجھتے میں ان دو کا اس لیے ذکر زیادہ کر رہا ہوں کہ یہ اتنی زبان زد عام ہے اور اہل علم کے درمیان بھی اتنی اتنی زبان عام ہے کہ اس کا احساس نہیں کہ یہ کبائر میں سے اب ایک کبیرہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو اور ساتھ میں علم حدیث ہو ان کا جوڑ نہیں ہو سکتا وہ ظاہری علم تو آئے گا لیکن حقیقی علم نہیں آ پائے گا تو ہماری اس محنت کا وہ وہ محنت جو ہے وہ ضائع نہ ہو مقصد صرف یہ ہے کہ اس محنت کو ضائع ہونے سے ہم بچائیں اور اس کی صحیح جو نتائج ہیں وہ حاصل ہو پائیں کیوں نہیں اس وقت امت مسلمہ کے اندر ایسے رہبر اور رہنما پیدا ہو پا رہے یا ایسی شخصیات عمومی طور پر یعنی ویسے تو الحمد للہ سم الحمد للہ بہت ہیں لیکن جتنی بڑی تعداد جو ہے وہ داخل ہوتی ہے یا جتنی بڑی تعداد اس طرف متوجہ ہے ان سے وہ وہ انوار اور برکات کیوں نہیں نکل پا رہی اس کی بنیادی وجہ وہ یہی ہے کہ تقوا کی کمی ہے تو اس لیے علم جو ہے اس کی کمی نہیں ہے علم کی کمی نہیں ہے اس وقت میں فقوہ کی کمی ہے اور اس میں جسے کہنا چاہیے یعنی وہ ایک خاص لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا انشاءاللہ اللہ آ جائے گا لیکن مطلب یہ کہ پورے عزم کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ ایک منزل متعین کرتے ہوئے آرام سے بچتے ہوئے اور جو ہے وہ کی اعلی بنیادوں کو قائم کرتے ہوئے پھر جب طالبان حدیث اور دینی علوم کے جو حاصل کرنے والے اور رکھنے والے لوگ جب تھوڑی سی بھی بات کریں گے اور اپنے اخلاق اور عادات کے ذریعے سے جب معاشرے پر اثر پڑے گا تو اس کے پھر بہت دور رسم تاج بھی نکلتے ہیں تو خیر یہ بات لمبی ہوتی جائے گی ہم اپنی کتاب کی طرف آتے ہیں اس سے قبل بس میں نے صرف چند معروضات پیش کرنی تھی اس میں سے سب سے پہلی جو تھی وہ یہی تھی کہ علم جو ہے وہ خالص دودھ کی طرح ہے اس کو لینے کے لیے جو برتن چاہیے وہ بھی بہت صاف ستھرا پاکیزہ برتن چاہیے اور دل جو ہے یہ ایک برتن ہے جس میں ہم اس علم کو رکھتے ہیں تو اگر یہ پاک ہوگا برائیوں سے اور غلازتوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے تو انشاءاللہ اس برتن میں آنے والا جو علم ہوگا وہ بھی انتہائی پاک اور انتہائی نافع ہوگا لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے یہ بات ذہن میں رہیے کہ مایوس نہیں ہونا ہے کہیں ایسا نہ ہو بسا اوقات آدمی مایوس ہو جاتا ہے کہ میں تو گناہ گار آدمی ہوں مجھ سے تو گناہ ہوتے ہیں اور پتا نہیں میں یہ سب کچھ جو کر رہا ہوں کر رہی ہوں اس سے مجھے فائدہ ہو پائے گا کیونکہ میں تو ایک گناہ گار آدمی ہوں تو اس سے مایوس بھی نہیں ہونا اللہ تعالیٰ نے استفار اس امت کو عطا فرما کر ایک ایسا ایک ایسی ایک ایسی نعمت اور ایک ایسا انعام عطا فرما دیا ہے کہ شیطان کو جب معلوم ہوا کہ استغفار کی بدولت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے ویل کرنے لگا کہ اب میری ساری محنت کا جو ہے وہ فائدہ کچھ نہیں تو اس لیے مایوسی بہرحال گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت پسند فرماتے ہیں اس مومن کو کہ جو مومن گناہ کر کے استغفار اور بخشش کا کا متراشی ہوتا ہے اور اللہ سے اپنی بخشش مانگتا ہے بنسبت اس نیک متقی کے جو اس قبر میں یا اس زام میں مبتلا ہو کہ میں تو بہت نیک ہوں اور مجھ سے گناہ ہوتا نہیں ہے اس کی بنسبت اللہ تعالیٰ کو وہ گناہ گار پسند ہے جو غلطی ہو جائے تو پھر اس میں شرمندگی کے ساتھ معافی لے تو اس لیے آگے بڑھتے رہنا ہے چاہے تھوڑا ہو بہت تھوڑا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن تسلسل کے ساتھ تھوڑا کام بھی اللہ کو بہت پسند ہے بنسبت اس کام کے جو اچانک بہت زیادہ ہو جائے اور پھر بالکل ہی ختم ہو جائے تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جب ہم آگے چلیں گے اور اس کا انشاءاللہ مذاکرہ بھی کرتے رہیں گے یاد دہانی بھی کرتے رہیں گے ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھاتے رہیں گے مذاکرہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے کیونکہ یہ علم ایسا ہے کہ یہ یونیورسٹی کالج والا علم نہیں ہے کہ اگر آپ نے کتابیں پڑھ لی پیپر دے دیے اگزام کر لیے کلیئر کر لیا ڈگری مل گئی تو یو آر ڈن آپ آپ بس کو سب کچھ مل گیا یہ ایسا کتان بھی نہیں ہے قطع نہیں ہے ایسا یہ یہ اس کا تعلق عمل کے ساتھ عملی زندگی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ اس کے بغیر اس علم کا تصور ہی نہیں ہے اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اہل علم وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اہل علم وہ ہیں جن کو علم کی بہت گہری اور بڑی چیزیں یاد ہیں یا جن کو کم از کم ایک کوئی اور یعنی اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز استعمال فرما دیتے علم کے لیے جو آج کل مشہور ہے کہ علم کے لیے یہ ہو وہ ہو وہ تو خیر ہونا ضروری ہے باقی چیزیں جو علوم حدیث سے متعلق ہیں تفصیل سے پھر سے لیکن ان کے باوجود اگر وہ چیز نہیں ہے یعنی تقوا نہیں ہے تو پھر یہ, یہ علم آپ کو عالم نہیں بنوا سکتا ورنہ تو پھر شیطان سب سے بڑا عالم ہوگا اس کے پاس سب سے زیادہ علم اس کے پاس ہے آیا تھا نا شیخ القاضر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غالباً کے کن کے پاس جب نزا کا عالم تھا تو کہنے لگا کہ اللہ کے وجود پر دلیل لاؤ دلیل دی پھر اس نے رد کر دی پھر دلیل پھر رد پھر دلیل پھر رد ہٹا کے سو دلیلیں دے دی اور پھر رد ہوتا رہا تو اچانک ان کو اپنے خواب میں یا اپنے اس میں الحام ہوا اور ان کے شیخ آئے انہوں نے کہا کہ اس سے کہو کہ میں اللہ کو بلا بلا دلیل کے مانتا ہوں جب انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور بلا دلیل مانتا ہوں سب شیطان نعین جو ہے وہاں سے بھاگا تو علم کو اگر بنیاد بنا دیں گے صرف کتابی لفظی علم کو تو یہ ہمارا نہ معیار ہے نہ ہماری منزل ہے لیکن خیال رہے کبھی بھی افراد اور تفریح میں نہیں پڑھنا کہ عمل اتنا زیادہ ہو کہ اس کی وجہ سے علم میں کمی آنا شروع ہو جائے ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ اتنا زیادہ تصوف کا یا دیگر چیزوں کا رنگ چڑھ گیا یا اس میں توجہ اور انہماک اتنا ہو گیا کہ علم پر محنت کرنے میں اور اس میں کمال اور درک حاصل کرنے کی دو میں کمی آ گئی اور نہ ہی ایسا ہو کہ اتنی شدید محنت صرف علم کے حصول ہی میں ہو کہ باقی چیزوں میں کمی آنا شروع ہو جائے تو یہ اعتدال میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ سب سے مشکل چیز اسلام کے اندر اعتدال ہے سب سے مشکل چیز ہے صحیح چیز کو صحیح وقت پر صحیح موقع پر صحیح طریقے سے کرنا یہ ایک بہت بڑا مشکل کام ہے لیکن اس کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ نے انسان کو سمجھ اور عقل سے نوازا ہے کہیں اگر کمی بیشی ہو جائے تو معافی مانگ کر پھر آگے چلتا جائے باہر کیف یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی انشاءاللہ اور ہم اس کا کبھی کبھار مذاکرہ کر لیا کریں گے ابھی جو ہم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں یہ ایک ایسا فن ہے ایک ایسا ایسا فن ہے جو فن دنیا کی کسی تہذیب کے اندر کسی قوم کے اندر یہ فن اور یہ سبجیکٹ آپ کو نہیں ملے گا بڑی بڑی قومیں گزری ہیں تاریخ ان کی رہی ہے اور اب بھی ہے لیکن یہ فن کسی بھی قوم کے پاس نہیں رہا کہ جس فن کے اندر اس بات کا تعین ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں وہ کہاں کہاں سے کس کس طرح سے کن افراد کے پاس سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں اس پر مبنی پورا ایک علم ہی بن جائے پورا علم ہی اس اس بنیاد پر بن جائے اور آپ حیران ہوں گے کہ دیکھیے امام بخاری ہیں مثال کے طور پر امام مسلم ہے رحمت اللہ علیہ ان کے کوئی ایک استاذ تو نہیں ہوں گے بی سیوں ہوں گے ایسے ہی ان سے جو پہلے کے محدثین ہیں جنہوں نے کسی تابعی سے روایت لی ہوگی تو انہوں نے بھی تو کسی ایک استاد سے نہیں لی ہوگی آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ مدرسے میں داخل ہو گئے اور پانچ چھ اساتذہ ملے اور وہی اساتذہ رہے چار حدیثیں پہلے وہ کسی سے لیتے رہے آٹھ حدیثیں کسی سے لیں بیس حدیثیں کسی سے لیں اگر امام مسلم رحمت اللہ علیہ کو تین لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں جس میں سے صرف چار ہزار احادیث انہوں نے مرتب کی جس کو انہوں نے صحیح مسلم کا نام دیا اپنی کچھ شرائط کی وجہ سے کہ میرے پاس یہ شرائط ہیں جس کی وجہ سے میں صرف ان شرائط والی احادیث کو صحیح مسلم میں رکھتا ہوں لیکن ان کو تین لاکھ حدیثیں یاد تھیں اب تین لاکھ حدیثوں کے لیے کتنے اساتذہ ہوں گے ان کے اب دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ اس سارے سلسلے کو منقع کرنے کے لیے اور یقین دہانی کی یعنی یقینی طور پر اس کو صحیح سمجھنے کے لیے یا اس کی کہنا چاہیے کریڈیبلٹی ہم جسے کہتے ہیں کہ واقعات یہ الفاظ حضور علیہ السلام ہی کے تھے اس کے لیے ایک پورا علم وجود میں آیا جس میں ہر ہر اس استاذ کا نام اس شیخ کو پتا ہوتا تھا کہ میں نے کس سے پڑھا اس کی پوری تفصیل احوال جس سے لیا اس کو اس قابل سمجھا یا جنہوں نے ان کو دیا یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں افراد ایسے کہ جن سے جس جس سے بھی جس موقع پر حدیث آئی ہے مثلا ایک چین آف ہیں مثال کے طور پر پانچ یا چھ لوگوں سے حدیث نقل ہو کر آخر میں امام بخاری تک پہنچی ہے اب وہ جو چھ افراد ہیں ان میں سے ہر ہر فرد کی مکمل زندگی اس کے جو تلامزہ تھے ان کے اوپر بحث ان کے جو شیوخ تھے جن سے انہوں نے حدیثیں لی ان کے اوپر مکمل بحث کی گئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس راوی سے ملنے والی جو حدیث ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے اس کے بنا اس حدیث کو ہم نقل نہیں کر سکتے یہ ساری تفصیل جو ہے وہ جس طریقے سے بیان ہوئی اور جس جس علم کے ماتحت آتی ہے اسے یہ علم کہتے ہیں جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ یعنی اس بنیاد پر کہ کون راوی کس طرح کا تھا اور اس کے درجات اس کی درجہ بندیاں وہ تقوی میں اس کی کیا مہارت تھی اس کا حافظہ کس طرح کا تھا اس کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا تھی اس کے شیوخ کیسے تھے اس اس کے کے تلامزہ جن سے جن کو انہوں نے آگے دیا وہ کتنے تھے کس طرح سے تھے پوری تفصیل کے بعد پھر اس حدیث کے اوپر کامنٹس جسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آتا ہے کہ یہ حدیث ہم اس کو صحیح کے درجے میں رکھیں اس کو ہم فلاں درجے میں رکھیں اس کو ہم کس مقام پہ رکھیں اور پھر اس حساب سے آگے جو مجتہدین ہیں جو فقاہ ہیں وہ پھر مسائل نکالتے رہے کہ اگر اس والی حدیث سے مسئلہ نکلا ہے جو کہ انتہائی اوتھینٹک ہے اور اس کی اوتھینٹیفیکیشن کی جو وجوہات ہیں وہ یہ یہ ہیں تو پھر ہم اس اس عمل کو ہم فرض کہیں گے اس کو پھر ہم واجب کہیں گے اور اس سے کم والی کو پھر سنت کہیں گے اور اس سے ہوتے ہوتے ہوتے پھر نفل تک اور فضائل تک بات پہنچتی ہے تو یہ یہ اس, اس سے ایک جڑا ہوا علم ہے لیکن اس میں جو بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہر ہر شخص کے احوال زندگی پوری طرح سے مرتب ہوئے اور پھر اس بنیاد پر طے ہوا کہ کیا اس شخص سے اگر حدیث کی گئی ہے تو کیا یہ حدیث کس درجہ بندی میں آتی ہے اب وہ ساری تفصیل ہم آگے پڑھیں گے ہم صحیح کو صحیح کیوں کہتے ہیں اور جامعہ کسے کہتے ہیں اور مختلف جتنی بھی اس کی تقاسیم ہیں تقسیمات ہیں وہ ساری آئیں گی انشاءاللہ وہ ہم اس کو تفصیل سے آگے پڑھتے جائیں گے <clears throat> تو ہمارے پاس وقت کتنا ہے باقی جی بیس منٹ ہیں اور <clears throat> جی اچھا آپ باقاعدہ کتاب کی ابتدا سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ ہم اس وقت کل کتنے افراد ہیں کتنے ہم طلبا و طالبات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اور اوقات کی بھی تعین تھوڑی سی ہو جائے ایک تو یہ کہ فی میری جو مصروفیات ہیں اس کے باعث کوئی ایک دن باقاعدہ طے کر کے پڑھنا میرے لیے مشکل ہے پڑھانا میرے لیے ابھی مشکل ہے تو ایسا ہوگا کہ مجھے یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ وقت آپ لوگوں کا سارا ہفتہ یعنی یہ اس اس وقت میں اور کوئی سبق نہیں ہے تو اب وقت کا تو تعین ہو گیا لیکن دن کا تعین کے کون سے ہم دن پڑھیں گے وہ میں آپ کو ہر ہفتے ہی تقریباً بتلا دیا کروں گا لیکن عمومی طور پر ہفتہ اتوار اور سوموار یہ تین دن عمومی طور پر میرے پاس ہوں گے سوموار بھی کم ہی کہہ لیجئے لیکن کہہ سکتے ہیں جمعہ ہفتہ اتوار سوموار ان چار دنوں میں سے زیادہ تر ہفتہ اور اتوار یہ آگے آنے والے دنوں میں میرے پاس فارغ ہوا کرے گا سوا آٹھ سے آپ لوگوں کے نو بجے تک کے مطابق لیکن دن کون سا ہوگا وہ میں ہر ہفتے ہی بتلا دیا کروں گا تاکہ میری جو مصروفیات ہیں اس کے مطابق ہم پڑھتے بھی رہیں اور سلسلہ بھی آگے چلتا رہے جی تو اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں تاکہ کتاب کی ابتدا ہو جائے جی سیٹرڈے اور سنڈے میں سے ہی زیادہ تر ہوں گے لیکن بعض اوقات ہم فرائیڈے کو بھی پڑھ سکتے پڑھ لیں گے بعض اوقات ہم منڈے کو سوموار کے روز بھی پڑھ لیا کریں گے لیکن وقت یہی رہا کرے گا سوا آٹھ سے نو بجے اور ہر ہفتے میں بتلا دیا کروں گا کہ کون سا دن جو ہے وہ ہم پڑھ سکیں گے جی میں جو ہمارے کتاب کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمود کہیں گے دکتور محمود خان ان کے مختصر سے احوال زندگی بھی بتلا دیتا ہوں اور ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ سیکھا کہ جب آپ کتاب پڑھیں یا کوئی بھی فن پڑھیں تو اس کتاب کے مصنف کے لیے دو رکعت پھل پڑھ کر ان کو بخش دیا جائے اور ان کے لیے دعا کی جائے کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ علم جو ہے وہ ملا تھا تو آپ حضرات سے بھی میری گزارش ہوگی کہ جب آپ فارغ ہوں تو دو رکت نفر پڑھ کر ان کے لیے اثار ثواب کیا جائے اور ان کو ان کی ان, ان, ان کو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ علم میں برکت ملے گی ان کا ان کی کنیت ہے ابو حفظ نام ہے ان کا محمود اور ان کے والد کا نام ہے احمد تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں ابو محمود بن احمد اور افان ان کی جگہ کا نام معلوم ہوتا ہے اور ویسے تو یہ یعنی ان کا جو شجرہ نصب ہے وہ اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے تو اور شام کے شہر شہر جو ہے وہ حلب میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے انیس سو پینتیس کے اندر فضا الباب نام کی ایک بستی ہے اس کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی ہے یعنی یہ حال ہی کے ہمارے اکابر میں سے ہیں یہ کوئی بہت پرانے نہیں ہیں اور پھر وہیں پر ہی آپ نے اسی اسی علاقے میں اور اس کے ارد گرد کے نواح میں ہی اپنا بچپن گزارا ہے اور پیدائش آپ کی چونکہ ایک دیندار گھرانے میں ہوئی تھی تو اس لیے بچپن کی والدین کی جو تربیت اور دین سے جو محبت ملی وہ ان کو ورثے میں ملی اور ایسے ہی ابتدائی جو تعلیم ہے جس میں دینی اور دنیا بھی دونوں تعلیمیں ہوتی ہیں پرائمری اور سیکنڈری جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ اپنے اسی علاقے میں حاصل کی مکتب مدرسہ جو بھی نام لے لیا جائے اور ایسے ہی حفظ بھی اسی زمانے میں ہی انہوں نے کر لیا اور وہاں کی جو مقامی مسجد تھی اس میں اپنے استاذ کو انہوں نے باقاعدہ اس کو سنایا بھی صحیح اس کے بعد انہوں نے جو اپنی دیگر تعلیم ہے وہ پھر دمشق کی یونیورسٹی میں حاصل کی اب دمشق میں کافی یونیورسٹی ہیں ان کا معلوم نہیں ہو سکا ایک مجمع اب نور ہے جو بہت بڑی یونیورسٹی ہے اس کے اندر کلیت شریعہ کے نام سے جو دینی فیکلٹی ہوتی ہے کلیہ کہہ لیں فیکلٹی کو تو شریعت کی جو فیکلٹی ہے اس کے اندر انہوں نے انیس سو اور چھپن کے اندر داخلہ لیا اور چار سال تک پڑھتے رہے وہیں پری اور Yeah. خیر بہت بڑا شہر ہے اس کے قریب ایک ان کا آبائی گاؤں تھا اس کے اندر ایک مدرسہ ہے جامعہ خسرویہ اس کے اندر پھر انہوں نے مزید آ کر اپنے شیخ سے پڑھا ہے اور جن شیخ کا نام وہ اپنی اس میں لیتے رہے ہیں وہ ڈاکٹر شیخ جمعہ ہیں جن سے انہوں نے بعد میں بھی بہت استفادہ حاصل کیا ہے تو فقہ ہو گیا نحب ہو گیا الفیہ ابن مالک جو کہ بہت بڑی کتاب ہے نحب میں بھی ہے اس کو, اس کو بھی اپنے شیخ آ, آ, شیخ جمعہ سے جو ہے وہ انہوں نے پڑھا تو ان کے جو شیوخ ہیں ان میں شیخ عبد البہاب شیخ محمد ابو الخیر شیخ فقیر محمد ملاح اور شیخ محمد نجیب آ, یہ بڑے بڑے شیوخ ہیں شیخ فقیح محمد یہ بھی ان کے جو ہیں وہ اساتذہ میں شامل ہیں پھر اس کے بعد جامع اظہر سے بھی انہوں نے پڑھا اور وہ علماء جو جامع اظہر میں اس وقت مفید تھے ان میں شیخ ڈاکٹر محمد وہ رہے اور ایسے ہی شیخ ڈاکٹر محمد سماحی یہ بھی ان کا نام بھی آتا ہے اسی طرح ان کے پھر بہت کیا کہتے ہیں تلامزہ ہوئے ظاہری بات ہے جب پڑھے اور اس کے بعد انہوں نے پڑھایا مدینہ یونیورسٹی کے اندر جو سعودی عرب کے اندر مدینہ یونیورسٹی وہاں پڑھایا ایسے ہی جامعہ جو جامعہ کویت ہے اس کے اندر بھی پڑھایا انہوں نے تو ان کی تدریس جو ہے وہ مختلف جامعات میں رہی ہے اور ویسے لیکچرز کے لیے یا اپنی مختلف دروس کے حوالے سے پھر مختلف ممالک میں ان کے بہت زیادہ سفر رہے ہیں یہاں امریکہ میں بھی ان کے کئی لیکچرز ہو چکے ہوئے ہیں اور تبلیغی دوروں پر وہ مصر کویت اور ان جو مشرق وسطیٰ کے علاقے ہیں ان میں تو ان کا کافی کام رہا ہے تو زیادہ تر جو ان کا وقت گزرا وہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر تدریس میں اور پھر ریاض کی جو بین الاقوامی یونیورسٹی ہے بہت بڑی یونیورسٹی ہے اس کے اندر انہوں نے زیادہ پڑھایا ہے اور پڑھا بھی ہے بلکہ پھر وہاں سے یونیورسٹی سے پھر مزید ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی پھر وہاں سے انہوں نے کی ہے حدیث میں اور اصول حدیث کے اندر اور کتب بھی بہت ساری لکھی ہیں تو باہر کا کافی تفصیلی ان کی احوال ہیں زندگی کے اور معلوم نہیں کہ اس وقت شیخ حیات ہیں کہ نہیں ہیں ظاہر تو لگتا ہے کہ حیات ہوں گے لیکن شام کے جو احوال ہیں اس کے مطابق اللہ عالم کے اس وقت ان کی کیا صورت حال ہے اور شیخ کہاں پر ہیں حلب میں تو بہت غیر معمولی صورت حال ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرنا ہے تو جو انہوں نے ابتدا کی ہے ہم وہاں سے ہی شروع کرتے ہیں باقاعدہ کتاب کو پڑھنے سے پہلے جو ان کا مصنف کی جو گفتگو ہوتی ہے تھوڑی سی پڑھ لی جائے تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے کتاب کی کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من على المسلمين بإنزال القرآن الكريم وتكفل بحفظه في الصدور والسطور إلى يوم الدين وجعل من تتمة حفظه حفظ سنة سيد المرسلين ہم اس عبارت کو تو ذرا جلدی پڑھ لیں گے کیونکہ یہ کچھ سمجھنے والی یعنی سمجھنے سے مراد اس میں کوئی ایسی علمی بحث نہیں ہے صرف ان کے کچھ احوال ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں جو کچھ باتیں ہیں ان کا بس ہم سلیس ترجمہ ہی کرتے جائیں گے کہ کتاب شروع کرنے کی جو دعا ہے جو ہمارے اساتذہ پڑھا کرتے تھے وہ تو تھی ربی زدنی آپ سب ربی زدنا پڑھ لیجئے گا ربی زدنا علما و الحکنا بالصالحین ربی زدنا علما علم ہمارے نے ہمیشہ اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ صرف علم کی دعا نہ مانگی جائے بلکہ الحاق میں بھی مانگا جائے کیونکہ اس کے بنا جو ہے وہ علم کا فیض نہیں ملتا اور اس کی تکمیل نہیں ہو پاتی الحمد للہ <clears throat> تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے تمام مسلمانوں کے اوپر احسان والا معاملہ فرمایا قرآن کریم قرآن کریم کے نازل فرمانے کے ذریعے دی اور حفاظت کا ذمہ لے لی سدور سینوں میں وسطور اور لکھائی میں میں دین قیامت کے دن وجال حفظ ہی اور اس قرآن کریم کی حفاظت کے تطمے کے طور پر بنا دیا اس چیز کو حفظ سنتی سید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کو یعنی آپ علیہ السلاۃ السلام کی سنتوں کی حفاظت کو تطمہ بنا دیا قرآن کی حفاظت کا کیونکہ قرآن پاک کی تعلیمات صحیح معنوں میں محفوظ یعنی اس کی جو وضاحت اور تشریحات یہ اسی وقت ہی محفوظ رہ پائیں گے علیہ السلام کی زندگی مبارک محفوظ ہوگی کیونکہ آپ کی جو تعبیرات ہیں جو تشریحات ہیں قرآن کے بارے میں وہی تعین کریں گی قرآن پاک کی تعریفات کا تشریحات کا یا دوسرے معنوں میں انٹرپریٹیشن کا کہ اس کی کس طریقے سے تشریح کی جائے تو جی والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي أوكل الله إليه تبيان ما أراده من التنزيل الحكيم بقوله تعالى فأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فلعلهم يتفكرون صلاة والسلام सलाम ہمارے سردار پر ہمارے آقا ہمارے نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ الذي अवकल الله کیونکہ جی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری عطا فرما دی ان کی طرف کس چیز کی تریانہ ما ارادہ ہو وضاحت کرنے کی اس بارے میں جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا من تنظیم اس میں سے یعنی قرآن پاک میں سے یعنی قرآن پاک کی وضاحت کرنے کی جو ذمہ داری اور جو کہنا چاہیے وکالت ذمہ داری ہی کہہ لیں یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی اس قول کے ساتھ وہ انجلنا علیہ کا ذکر کہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اس قرآن پاک کو اس کلام کلام کو لتبین للناس تاکہ آپ وضاحت کر دیں لوگوں کو ما نزل الیہم جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے اللہ تفکرون اور اس لیے تاکہ وہ لوگ جو ہیں اس میں غور و فکر کریں اور اس میں سمجھیں فقام صلی اللہ علیہ وسلم اخباری ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جی فقام صلی اللہ علیہ وسلم لہو کی اقوالی ہی و افعالی ہی و تقریراتی ہی اسلوب واضح مبین مبین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے فقامہ کا مطلب اس کام کے لیے آپ نے عزم فرما لیا اقوال ہی لہو کا مرجہ وہی جائے گا یعنی جو ذمہ داری سپر کی گئی تھی تو لہو لگو آپ علیہ السلام کمردستہ ہو گئے لہو اس کام کے لیے کس کن سے بھی اقوالی اپنے قول فعال ہی وہ تقریر آتی ہے اپنے افعال اور اپنی تقریر کے ذریعے تقریر کا مطلب کہ وہ تمام باتیں جن پر آپ نے آپ کے سامنے ہوا ہو اور آپ نے سکوت فرمایا تو یہ اسلوب ان ایسے اسلوب کے ساتھ جو کہ واضح تھا جو کہ مبین تھا بالکل کھلا تھا <clears throat> رضان صحابت الدین تلقب سنت نبی عن نبی الکریم تباعوها ونقر کرام کے مجموعے پر جنہوں نے سنت نبویہ کو حاصل کیا رسول علیہ سے اور اس کو محفوظ رکھا ولا مسلمین اور اس کو آگے پھر نقل بھی کر دیا کما سمعے اسی طریقے سے جیسے انہوں نے سنا تھا بائن ہی اسی طرح من التحریف و تبدیل کسی قسم کی بھی تحریف اور تبدیل کے شائبے سے بھی بچتے ہوئے خالص ہو کر انہوں نے جس طرح سنا ہی آگے اس کو نقل فرما دیا للسلف الصالح الذين تناقلوا السنة المطهرة جيلا عن جيل وبدعوا لسلامة نقلها وروايتها دقيقة لتخليصها من تحريف تخلیص اور رحمت اور مغفرت ہو ان اصلاح والوں پر سلف صالحین پر الزین تنافل سنت المطحرہ جنہوں نے اس سنت مطحرہ کو آگے نقل کیا جیلن عن جیلن نسل در نسل اور سلامتی نقلی اور پھر وضع کیے اس کی روایت یعنی احادیث کی روایت اور احادیث کے نقل کرنے کو کی حفاظت کے لیے یعنی سلامتی نقلیہ حدیث کی نقل کرنے میں کی کی حفاظت کے لیے حدیث کے نقل اور اس کی روایت کی سلامتی کے لیے وضع کی انہوں نے ایسے قواعد اور ایسے ضوابط جو کہ دقیق تھے اخلی سیاح کیوں تاکہ خلاصی مل جائے من تحریف المبتلین ان لوگوں سے جو لوگ جو باتیں لوگ تحریف کرنا چاہتے ہیں وہ تحریف نہ کر سکیں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہ ہو پائے کسی قسم کی کوئی تبدیلی تحریف وہ نہ ہو پائے اس کے لیے ایسے ٹھیک اور ایسے زبردست اصول وضع کر دیے کہ جن اصولوں کی بنیادوں پر احادیث مبارکہ کو بآسانی پرکھا بھی جا سکتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی ہو جائیں گی اسے اصول حدیث کا علم کہا جاتا ہے جو کہ ہم آگے اب پڑھنے جا رہے ہیں جیسے تفسیر ہے اصول تفسیر اس تفسیر کے بیان کرنے کے اصول تھے فقہ ہے اس سے پہلے اصول فقہ ہے ہم فقہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن وہ اصول کیا ہیں جس بنیاد پر ہم نے اس فقہ کو مرتب کیا تو ایسے حدیث ہے تو حدیث سے پہلے اصول حدیث ہوں گے کہ وہ ہمیں معلوم تو ہوں کہ وہ اصول اور ضوابط کیا ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ حدیث جو ہے یہ اس درجے کی اس مرتبے کی ہے اور واقعات یہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام حضور علیہ السلام ہی کا کلام ہے اما بعد بعد حمد اور سلاد کے فعندما کلفت منسنوات بی تدریس علمی مصطلح الحدیث اچھا ٹائم ہو چکا ہے بارہ بج گئے ہیں ہمارے خیر ہمارے بارہ ہیں آپ کے تو نو ہوں گے انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم اب آگے پڑھیں گے انہوں نے اپنی کتاب کی تھوڑی سی بس وضاحت کی اور اچھا ہے کہ تھوڑی سی ان کی گفتگو پہلے ہم پڑھ لیں کہ وہ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر تاکہ پھر ہم اسی انداز سے ہمیں پہلے سے ایک تمہید مل جائے ایک خاکہ مل جائے کہ یہ کتاب کس طرح سے اور کن وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے لکھی ہے اور کیا مصنف کا نقطۂ نظر تھا تو انشاءاللہ ہم آگے اس کو پڑھیں گے جی آج نیکسٹ کلاس اچھا تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم پڑھ لیں اس کو آگے تھوڑا سا مزید چلیں ہم پڑھ لیتے ہیں فعندما كلفت منذ سنوات بتدريس علم مصطلح الحديث في كلية الشرعية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة تو کہتے ہیں کہ فعندما یعنی چند سال پہلے کی بات ہے کلفت مجھے مکلف بنایا گیا منذ سنوات کچھ سال پہلے عندما کہتے ہیں دری اسنا اس کا جو اصل ترجمہ ہے عندما کا دری اسنا دری اسنا ایک اردو کا مشکل لفظ ہے ہم اس کو ویسے کہہ دیتے ہیں کہ آسان ترجمہ کہتے ہیں چلتے چلاتے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بات یوں ہے جیسے ہم اردو میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ بات یوں ہے کہ مجھے چند سال پہلے جو ہے مکلف بنایا گیا یعنی میری ذمہ داری سونپی گئی علمی علم الحدیث <clears throat> جی حدیث کی جو اصطلاحات ہیں ان کے جو علم ہے اس کی تدریس کے بارے میں کلیت شریعہ بل جامع اسلامیہ میں مدینہ منورہ کی جو یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ کی جو شریعہ اکیڈمی ہے یا شریعہ کی جو فیکلٹی ہے اس کے اندر مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی جو چیز مقرر تھی طے شدہ تھی وہ تو کیا تھی تدریسہ کتابی علوم الحدیث میں ابن صلاح ابن صلاح کی کتاب علوم حدیث اس کی تدریس جو ہے وہ میرے ذمہ سونپی گئی تھی الجامعہ قرۃ ہو پھر جامعہ نے طے کر دیا کہ اس کتاب کی تلخیص ہے ایک مختصر کتاب آئی ہے جس کا نام ہے کتاب تقریب امام نبوی نے اس کی ایک تلخیص کی لکھی ہے یا اس کا اختصار کیا ہے تو وہ بھی میں پڑھاؤں تو کیا ہوا کہ وجد تو تھی بعض شروعات مجھے اپنے طلبہ کے بارے میں میں نے پایا وجد تو میں نے پایا ماں طلبہ اپنے طلبہ کے ساتھ مل کر ہم نے سب نے مل کر یہ چیز معلوم کی بعض شروعات کچھ تکلیفیں فی تدریس حاضین کتابیں ان دونوں کتابوں کے اندر کچھ ہمیں آئیں باوجود اس کے کس بات کے اعلیٰ و غزارتی کے باوجود اس کے بڑے کثیر فوائد غزارہ غزارہ کہتے ہیں بہت زیادہ فوائد اور جلالہ اس کی بزرگی یا شان تو ان کتابوں کی شان بھی تھی اور اس کی بزرگی لیکن اس میں کچھ ہمیں کمیاں کو چاہیے یا پڑھنے پڑھانے میں کچھ مصیبت بھی ہیں وراثت نظامی تو نہیں چند بعض مقامات پر تو فمن حاضر شعبات کہتے ہیں چند ان شعبات میں سے یا مشکلات میں سے تصویر کی بعض ابحاث تھی کہ بعض ابحاث اس کی بہت طویل تھی لاسیما کی کتاب ابن صلاح ابن صلاح کی جو کتاب تھی اس میں تو خاص طور پر ومنہا اور انہی شعبات میں سے اب اختصار کے بعض الاخر بعض آخر کے اندر جو ہے وہ بہت ہی اختصار تھا جو دوسری کتاب تھی بلاطیما اور وہ کون سی تھی وہ خاص طور پر امام نبوی کی جو تقریب تھی کیونکہ وہ اختصار تھا تو شاید اس میں زیادہ اختصار ہو گیا تھی ابینا العبارہ تھی تقامی عدم ابحاس بعض کیا سہوبت تھی کہ اس میں عبارت بہت مشکل تھی امینا اور اس میں سے عدم و بعض الب بعض ابحاث مکمل نہیں کیا گیا تھا اس میں کچھ چیزیں چھوڑ دی گئی تھی یعنی کسی چیز کو پورے طریقے سے اس میں شامل نہیں کیا گیا تھا کچھ چیزیں رہ گئی بزالی کا قطر کی تعریف جیسے کہ تعریف کہیں رہ گئی مثلا او غفال المثال یا مثال بھول گئے او عدم ذکر تھی من حاضر بحثی یا اس بحث کے ذکر کرنے کا جو فائدہ تھا اس کو ذکر کرنا بھول گئے عدم ذکر الفائدہ وہ نہ ذکر کیا کہ اس سے ہم چاہتے کیا ہیں ان دا اینڈ ریزلٹ کیا ہمیں چاہیے اوزا کا یا اس سے ملتا اور اعلیٰ اشر المصنفات یا پھر جو مصنف کہتے ہیں کتاب کو مصنف لکھنے والا مصنف لکھی گئی چیز تو جو لکھی گئی کتابیں ہیں اس موضوع پر مشہور ان کا کہیں ذکر نہیں تھا کہ اس موضوع پر جو مشہور کتب لکھی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں تو کہیں ان کا ذکر نہیں تھا وماش کو اب اس سے ملتے جلتے اور بھی مسائل تھے وجد تو غیر ہما من کتب اقدمین من فی حاضر فن کزالی کا اور غیر ہما ان دونوں کتابوں کے علاوہ جو دیگر کتب تھی من جو متقدمین کی کتب تھی اس فن میں ان میں بھی کزا لکھا مجھے یہی چیزیں ہی تقریباً ملتے جلتی ملیں بل ان بعض بھی بلکہ وہ جو بعض کتب تھیں وہ تو غیر شامل علوم تمام علوم حدیث کو مکمل طور پر وہ احاطہ کرنے میں ناکام تھی علم حدیث کو مکمل طور پر شامل نہیں کیا ان کتب میں <clears throat> غیر مہذب اور بعض جو تھی وہ غیر مہذب تھی ذہن میں رکھیے گا غیر مہذب یہ عربی کا لفظ ہے اردو والا ترجمہ نہ کر دیجیے گا تہذیب کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو جیسے درخت کے پتوں کو کاٹ کر سنوار کر اس کو ایک خوبصورت شکل دے دی جاتی ہے تو اس طرح کی تہذیب اسے کہتے ہیں مہذب ہونے کو اسے کہتے ہیں مہذب ہونا تو کہتے ہیں کہ بعض جو ہیں وہ غیر مہذب تھی یعنی ان کو مکمل طور پر تلاش تراش کر کے ایک مکمل علم کی صورت میں نہیں رکھا گیا تھا مرتب مرتبی اور مرتب بھی نہیں تھی رحم اور ان کا عذر کیا تھا اس بات کے اندر کہ ہوا ان کا یہ تھا اما یا تو العمور اللہ کی طرف نسبتی لہم یا تو وہ جو چیزیں انہوں نے چھوڑی تھیں وہ اس زمانے میں اتنی واضح تھی کہ ان کو ذکر کرنا ان کو تطویل کا باعث لگا کہ یہ چیزیں تو اتنی واضح ہیں اور ہر شخص ہی جانتا ہے کہ ان کی اب کیا ہم وضاحت کریں ان کو کیا لکھیں وہ امور امور کا واضح ہونا اللہ کی طرف ہوا جس کو انہوں نے چھوڑا تھا بنسبتی لہم نسبت کرتے ہوئے اس زمانے کے لوگوں کو اول حاجت التویلی بعض ابحاظ یا پھر حاجت تھی بعض ابحاظ کو تطویل دینے کی نسبت ہی ہی زمانے زمانے کرتے ہوئے اس میں اور آج کے زمانے میں مباحث پر بہت زیادہ طویل گفتگو کرنے کی ضرورت شاید نہیں تھی غیر ذالکہ یا پھر اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں مما ان چیزوں میں سے کہ ہو اولا نعرف ہو جس کو یا تو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے تو کیا ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے اندر جب کتاب لکھی جاتی ہے اب جیسے کافی آپ لوگوں نے تو خیر نہیں پڑھی ہوگی نحب کی کتاب ہے کافی ہے جو اس کے بعد آتی ہے دوسرے سال کی کتاب کے بعد آتی ہے وہ اتنی مختصر ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا اختصار کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی لیکن وہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جس میں اختصار جو ہے وہ ایک بہت عمدہ چیز سمجھا جاتا تھا اور پھر اس کی آگے شروعات ہوتی تھیں اور ایک ایک سطر پر جو ہے وہ پیسیوں سطح جو ہے وہ لکھے جاتے تھے تو کیا کہتے ہیں بعض اور بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی زمانے کے اندر کسی چیز کی اتنی وضاحت ہو چکی ہوتی ہے اور ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور بعض زمانے میں بعض آنے والے زمانوں میں بسا اوقات ایسا بھی اس کے اس کے برخلاف بھی ہو جاتا ہے اور ایک اور جو پرانے مصنفین کے لکھنے کا انداز تھا وہ یوں ہی ہوتا رہا ہے کہ وہ کسی علم کو بحثیت علم نہیں لکھتے تھے کہ اس کی سب چیزوں کا مکمل استعار کریں مثال بھی ہو تعریف بھی ہو پھر اس کے پرٹیکولرس بھی ہوں اس کی ہر چیز کی اس کی تقسیمات ہوں اس تقسیم کے اندر اس کی مکمل بحث ہو اس پر لکھی کی کتب ہوں اور اس زمانے میں اس کی پر تطبیق ہو یعنی بہت احاطے کے ساتھ نہیں لکھا کرتے تھے بلکہ وہ موٹا موٹا لکھ دیا کرتے تھے اور اپنی بحث کے اندر موجودہ احوال کو گفتگو کر کے تکمیل کر دیا کرتے تھے پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو ضرورت اس چیز کی محسوس ہوئی کہ علم کو باضابطہ طریقے سے مکمل اس کا احاطہ کر دیا جائے تو یہ وقت کا ایک افتخی عمل ہوتا ہے اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہوتا کہ پہلے والوں نے اس پر کام نہیں کیا یہ ہر وقت کی ایک اپنی ضرورت ہوا کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ فرائیت من اضاع بین ایدی طلبت فی کلیات الشریعت کتابا سالا فی مصطلح الحدیث و علومه یجسر علیہم فهم قواعد هذا الفن و مصطلحاته تو کہتے ہیں کہ فرائض میں نے خیال کیا کہ ان الاضاع کہ میں رکھوں بین ایدی طلبہ طلبہ کے سامنے کلیت شریعہ کے جو طلبہ ہیں ان کے سامنے میں ایسی کتاب رکھوں جو کہ سہل ہو حدیث کی اصطلاحات کے بارے میں اور اس کے علوم کے متعلق یسر علیہ تھا جو, جو سہولت اور آسانی پیدا کر دیں طلبا کو کے اوپر اس فن کے قواعد کے سمجھنے میں اور مصطلاحات اور اس کی اصطلاحات کو سمجھنے میں غزالی کبھی تقسیم کو لباس اللہ مرخمات متسلسلت مبتدی ان بتاریفی ہی سم بمثالی ہی سم بی اقسامی ہی مثلا مختتمن بفقرتی اشبر مصنفاتی تھی تو کہتے ہیں کہ وزالی کا اور یہ اس صورت میں ممکن تھا کس طریقے سے کہ وزالی کا بھی تقسیم کل بحث ہے ہر بحث کی تقسیم فطرات علاقرات ایسے جملوں کے ساتھ مرکمہ جو کہ مرکوم ہوں لکھے گئے ہوں تسلسل کے ساتھ ہوں یعنی ماقبل کا ماں بعد کے ساتھ تسلسل ہو اور مبتدی ابتدا جس کی کی گئی ہو تعریف کے ساتھ یعنی جو بھی ہم گفتگو کرے جی ثانی کا سبق آج رات کو ہوگا آپ لوگوں کی صبح ہوگی صبح کو انشاءاللہ شاء ساڑھے پانچ بجے ہوگا میری بات ہو گئی ہے میں نے بتلا تو دیا تھا معلوم کہ سب کو وہاں اطلاع مل گئی وہاں آپ میں سے کوئی ان کو اطلاع کر دیں تو بتاریفی اچھا ٹھیک ہے مبتدین بتاریفی ہی ابتدا کرتے ہوئے تعریف کے ساتھ یعنی ہم جس بھی چیز کو شروع کریں گے اس کی پہلے تعریف کریں گے سما بھی مثالی ہی پھر اس کی مثال ہم دیں گے سما بھی اقسامی ہی پھر ہم اس کی تعریف اور مثال کے بعد اس کی اقسام بیان کریں گے بے فکرتن اور اختتام کریں گے اس جملے کے ساتھ کہ اس میں اس گفتگو جو ہم نے جس مسئلے پر گفتگو کی ہے اس کے بارے میں مشہور کتابیں کون سی ہیں مصنفات اشہر المصنفات کی اس میں مشہور مشہور کتابیں کیا ہیں کل رزابی کا بھی عبارت ہے سہلت اور یہ سب کچھ ایک سہل عبارت کے ذریعے سے ہوگا اسلوب نہیں علمی ہے لیکن اسلوب علمی ہوگا واضح جو کہ واضح بھی ہوگا لئی سفی تعقید اس میں کوئی درپیش چیزیں نہیں ہوں گی تعقید عقد عقد کہتے ہیں گرہ کو مشکلات نہیں ہوں گی بلا غموس اور گہرائی بھی نہیں ہوگی بلب آج اعالا کثیر من اختلافات اور میں درپے نہیں ہوا بہت سارے اختلافات اور اقوال کے بارے میں کہ اس میں علماء کے اتنے اختلافات ہیں اور اس میں بیس کال ہیں اور اس میں آٹھ کال ہیں جو مشہور مشہور ہیں میں نے ان کو ذکر کیا ہے تاکہ مقصد تو علم کو سمجھنا ہے نہ کہ بہت سارے لوگوں کی رائے کو لینا ہے بہت مسائل کے بس کو یعنی تطویل کو میں نے نہیں لیا کیوں رعایت کرتے ہوئے اس زمانے کے حصے کو یعنی اس وقت اس اس دور میں جو وقت ہے یا جو حصہ ملا ہے طویل اس اس کام کے لیے اس کی رعایت کرتے ہوئے کہ اس کی ہمیں گنجائش نہیں ہے علم کے لیے جو بہت مختصر سا زمانہ یا وقت ہمیں ملا ہے مختص ہوا ہوا ہے فی کلیات شریعہ شریعہ اکیڈمی میں یا اس کی جو فیکلٹی ہے اس کے اندر ہمیں وقت بہت کم ملا ہوا ہے بکلیات دراصات اسلامیہ اور ایسے ہی دراصات اسلامیہ کی بھی کلیات کے اندر مسمئی تو اور میں نے نام رکھا ہے اس کتاب کا مستقل حدیث حدیث کی اصطلاحات کو آسان کرنے والی کتاب فلست ارا ان حضر کتاب یغنی اور میں نہیں گمان کر رہا نہ ہی میرا کوئی دعویٰ ہے کہ ان حضر کتاب کہ یہ کتاب یغنی بے پرواہ کر دے گی عن کتب علماء ملقدمین اہل علم علماء کی کتب سے یا پرانے متقدمین کی کتب سے فی حاضر فن جو اس فن کے امام ہیں ان کی کتابوں سے یہ کتاب آپ کو مستغنی کر دے ایسا قطن نہیں ہے انما سوائے اس کے نہیں قصد تو میں نے تو ارادہ کیا ہے ان یکون مفتاحا لہا کہ یہ مفتاح بن جائے یعنی کنجی بن جائے ان کتابوں کے لیے ان علوم کے لیے وہ مذکرن بما فیحا اور ایک مذاکرہ بن جائے یا ذہانی بن جائے بما ان تمام ابحاث کے لیے فیحا جو ان متقدمین کی کتب میں ہیں رم یسرن اور سہولت والی بن جائے للوصولی الى میں معانی ان, ان, ان کتب کے جو معانی ہیں ان کو سمجھنے ان, ان, کے, ان کی فہم تک وصول کے لیے پہنچنے کے لیے میسر آسانی والی چیز بن جائے و کتب العمتی اور رہیں گی آئمہ کی کتب بل علماء الفظمین اور پرانے علماء کی کتب مرجع اصل مرجع وہی کتب رہیں گی علماء کے لیے میری کتاب کوئی مرجع نہیں ہے صرف وضاحت کے لیے <clears throat> للعلماء والمتخصصین فی اب علم اس علم کے علماء اور متخصصین کے لیے وہ علماء کی جو پرانے علماء کی متقدمین کی جو کتب ہیں وہی فیاض اور ایسا چشمہ ہے جو کہ بہت فیاض ہے یہ نہرو نمین جس سے وہ خوب سیراب ہو سکے بلا یا پوتنی اور یہ بات رہ نہ جائے ذکر کرنے سے صدر کتب ان الباحثین جی تو صدر فی الآبنہ آبینہ ہے الان اس کا مفرد ہے آبینہ اس کی جمع ہے آبینہ تو آن کہتے ہیں وقت کو الان اس وقت ہم جیسے کہہ دیتے ہیں تو, تو کہتے ہیں کہ انہو صدر فی الآبنہ الاخیرہ کہ جو پرانے جو زمانہ تھا جو پرانا وقت تھا اس میں بعض ایسی کتب آئی ہیں اہل علم حضرات کی جانب سے صدرہ کا فائل کتب صدرہ فی ان لباس لباز الباحثین اس لیے میں بحث کرنے والوں کی بعض کتب ایسی بھی آئی ہیں نہیں فیحا جو ہے نا یہ الفوائد الغزیرہ کے ساتھ ہے جی انہو صدر فی رخیت الباحثین الفوائد الغزیرہ اس میں بہت بڑے بڑے فوائد ہیں اور رد والا شبہ مصر جی اس کی ترکیب سمجھ میں آؤ گی نا جملے کی میں دوبارہ پڑھتا ہوں بلا یفوتنی ان اذکر انه صدر فی انہ سدرہ کتب لبعض الباحثین بس یہاں گفتگو ختم ہو رہی ہے تقریبا ایک جملے کی کہ یہ بات فوتنا ہو جائے ذکر کرنے نہ جائے کہ اس, میں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آخر وقت کے اندر ایسی کتب آئی ہیں اس علم کے اندر یعنی اس علم میں بحث و بحثہ کرنے والے یعنی غور و فکر کرنے والے اہل علم حضرات کی جانب سے کہ فیحا فیحہ الفواعد جس یعنی کے اندر بہت سارے فوائد ہیں ان کتب کے اندر بہت بڑے بڑے فوائد ہیں لاسیما اور رد المستشرقین والمنحرفین خاص طور پر جو رد ہے مستشرقین اور منحرفین کے شبہات کے اوپر ان ان کتابوں کے اندر ہے لیکن لیکن بعض متبر لیکن بعض کتب بہت طویل و بعض مختصر جدا اور بعض بہت ہی مختصر ہیں مختصر ہیں وبعض غیر مستوعب اور بعض ایسی ہیں جو کہ اس علم کو پورا طور سے اس کا گھیراؤ نہیں کرتی مستوعب پورا گھیراؤ استعاب نہیں ہوتا اس علم کا تو فارت ان یکون کتابی هذا تو چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ میری جو یہ کتاب ہے یہ ہو جائے وسطا بین تصویری و اختصار ایک درمیانی راہ بن جائے تطویر اور اختصار کے درمیان درمیان و مستوعب ان جنیل اور ساتھ ساتھ اس کے تمام ابحاث کو کا اشتہار بھی کرتی ہو لیکن اس میں نہ تبدیل ہو نہ احتساب ہو تو چلے جی آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں اب اس کتاب میں اس کس طریقے سے انہوں نے اس کو آگے بیان کیا ہے مختصر صاحب جو رہ گیا اس کو کر کے تو پھر ہم باقاعدہ کتاب کی ابتدا بھی کر دیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ جو مسلم شریف کا سبق ہے وہ صبح آپ لوگوں کے ساڑھے پانچ بجے چاہا تو انشاءاللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے جی اگلا سبق میں آپ لوگوں کو بتلا دوں گا کہ کس دن ہوگا اگلے ہفتے ہی ہوگا لیکن اگلے ہفتے میں سے جمعے کو ہفتے کو یا اتوار کو زیادہ امکان اتوار کا ہے لیکن میں آپ کو ایک دو دن پہلے ہی بتلا دوں گا لیکن وقت یہی ہوا کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ